الحم جی ساتھی آگے کے ٹائم کا پتا ہے بتا دیا تھا آپ لوگوں نے پونے آٹھ کا بتایا تھا میں نے پونے آٹھ کے حوالے سے کہا تھا کہ جی پونے آٹھ بجے ان شاء اللہ شروع ہو جائے گا جی ٹھیک ہے اچھا جو آپ لوگوں نے ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا سبق سنانے کے سبق بھی سنانا ہے ہمارے ساتھیوں نے بہت تھوڑا سبق سنایا ہوا ہے بہت تھوڑا سبق سنایا ہوا ہے اب تو ہم سمجھیں کہ سخت بالکل ختم ہونے والی ہے علم صرف اول تو ختم ہونے والی ہے علم صرف اول یہ اولین ہے تو پھر اس کا دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا اولین کا مطلب ہوتا ہے پہلے دو حصے یعنی اول اولین یعنی پہلے دو پہلے دو تسمیہ کا سیکھا ہے تو اب اس میں سے بالکل یہ تو ختم ہو گئے تین چار سفے رہ گئے ہیں اس کے اندر اور آپ لوگ ابھی تک بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں کیسے چلے گا یہ اگر ہم اس طرح ہی چلتے رہے اسی طرح ہی چلتے رہے تو یہ تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے آپ لوگ تو بہت پیچھے ہیں تھوڑی سی ہمت کریں کیا اچھا، تھوڑی سی ہمت کریں ہمت کر کے سنا لیں میں نے تو پڑھایا بھی بہت آہستہ آہستہ ہے بہت آہستہ پڑھایا میں نے تو پڑھایا اتنا آہستہ ہے کہ میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ میں تو بہت آرام آرام سے آرام آرام سے لے کے چلا ہوں اور اجرا تو ابھی تک میں اس لیے شروع ہی نہیں کر پا رہا اجرا تو میں شروع ہی نہیں کر پا رہا صرف اسی وجہ سے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو جب یاد ہو جائے گا جب انشاءاللہ یہ اول حصہ ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہمارا اجرا کا بھی معاملہ شروع ہو جائے گا پھر ابھی تو صرف وہ صرف جو اس کی ہاں، جو سوالات ہوتے ہیں صرف میں وہ کرواتا ہوں اسی کے اندر جو سوالات دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تھوڑی سی ہمت کریں ہمت کریں مجھے پتا ہے کہ واقعی ذرا ہوتی ہے ایک نئی چیز ہوتی ہے انسان نئی چیز سے ہمیشہ گھبراتا ہے لیکن اس کا ثواب سوچ سوچا کرے نا کہ یہ کتنی اونچی چیز ہے سواب کے جو ہوتا ہے جب انسان سواب کو سوچتا ہے تو پھر انسان میں شوق پڑتا ہے اس کا ثواب سوچے نا کہ کیا کچھ ملے گا پر اور اگر پڑھتے پڑھتے پڑھتے ہی زندگی ختم ہو گئی اور علم پورے طور پہ حاصل نہ بھی ہو سکا تو قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحابہ کو فرمایا تھا صحابہ کو فرمایا کہ عالم کی فضیلت غیر عالم پر ایسے ہی ہے عالم کی فضیلت غیر عالم پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر ادنا صحابی کی بات کی ہے اعلی صحابی کی تو بات نہیں کی ادنا صحابی کی بات کی یعنی ادنا صحابی سے مراد صحابہ تو سارے بہت اونچے ہیں لیکن اگر سمجھے ڈیڑھ لاکھ کے قریب انبیاء ہیں صحابہ ہیں ڈیڑھ لاکھ تو اب پہلی بات ہے ان کے بھی تو درجے ہیں نا سب سے اونچے مقام کے اوپر امت کا یہ ہے کہ جی سارے انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی جو ہے امبیا کے بعد سب سے افضل ترین ہستی تب وہ بکر صدیق اللہ تعالیٰ کی تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کے برابر تو نہیں ہے نا صحابہ کے اندر بھی درجے ہیں کون پہلے یعنی پہلے نمبر پہ کون دوسرے تیسرے تیس چوتھا پانچواں فرمایا کہ ادنا صحابی کے اوپر جو میری فضیلت ہے حضور وسلم کی تو فضیلت صحابہ سے کتنی گنا درجے بڑھ کر ہوگی کتنے درجے بڑھ کر ہوگی سارے سارے انبیاء سے افضل ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انبیاء سے بھی افضل اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح کی میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر ایسے ہی عالم کی فضیلت غیر عالم پر اس کو سوچ کے پیدا کیا کرے کہ علم دین حاصل کرنا ہے میں آپ کو کہوں کہ جی فلاں چیز ہے اس کی اسپیشلائزیشن آپ کر لیں اس میں آپ اسپیشلسٹ بن جائیں تو آپ کو مہینے کی دس لاکھ روپے تنخواہ ملا کرے گی دس لاکھ تو آپ کہیں گے کہ جی خیر ہے کوئی بات نہیں تو محنت کرنی پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں کتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے جی جو بندے ایف آر سی ایس کرتے ہیں ایف سی پی ایس کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے جی پہلے پانچ سال میڈیکل پڑھیں پھر اس کے بعد ہاؤس جاب کریں ہاؤس جاب کرنے کے بعد پھر اب تو چار سال کی وہ ہے کہ چار سال آپ نے کرنا ہے بعض اسپیشلائزیشن کے اندر چار سال ہے جی اس کے بعد پھر پارٹ ون کرنا ہے پھر چار کر کے پھر اس کے بعد ہاسپٹل کے اندر اور اس کے بعد پھر آپ نے پارٹ ٹو دینا ہے کتنا پڑھنا پڑتا ہے ان کو وہ کیوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اسپیشلسٹ بن جائیں گے بنتے تھوڑے کوئی بندے پلس پیسے آنے لگ پڑتے ہیں کہ جی اسپیشلسٹ بن جائیں گے کوئی بندہ سرجن بن گیا کوئی ریڈیولوجسٹ بن گیا کوئی آئی اسپیشلسٹ بن گیا تو پیسے نہیں شروع ہو جاتے لیکن بندہ سوچ رہا ہوتا ہے آج سے بیس سالوں بعد جی میں پریکٹس کو اپنی اسٹیبلش کر لوں گا کرتے کرتے کرتے ایک وقت آئے گا تو اس اس کے اندر تو شوق ہوتا ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جا رہا ہے ہم جو ہے ہمیں شوق کیوں نہیں ہے ہمیں شوق کیوں نہیں ہے ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے نا کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل یہ بات یاد رکھیے گا علم دین سے اونچی علم دین سے اونچا علم کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا علم دین سے اونچا علم کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر دین کا علم سب سے اونچا علم ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھتا فرماتے ہیں جس کے لیے جس کو اللہ علم دین کے راستے پہ لگا دیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اس کے لیے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے بھلائی کا ارادہ کیا یعنی وہ دین کی پڑھنے پڑھانے میں لگ گیا چھوٹی چیز نہیں ہے چھوٹی چیز نہیں ہے بہت اونچی چیز ہے بہت اونچی چیز ہے جس کو ہم سوچ نہیں سکتے لیے جو ہے ہمت کریں ہمت کریں اس کو پڑھنے کے لیے بار بار اپنے اساتذہ کو یہی ہوتا ہے ہمارے اساتذہ بھی ہمیں شوق دلاتے رکھتے بار بار بار بار اساتذہ شوق دلاتے رکھتے کہ جی دیکھو ہمت کرنی ہے پڑھنا ہے یہ اس چیز کا سواب سوچو ورنہ ہمیں بھی پتا تھا جب ہم پڑھتے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا فراغت کے بعد کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا دین اگر بن پڑے تو کچھ بھی نہیں ہے یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر کا بجلی کا بل اور جو گھر کا کرایہ ہے وہ زیادہ ہے اور میری تنخواہ تھوڑی ہے اور میری تنخواہ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ اچھی تنخواہ شکر اللہ کا بڑا مل رہی بعض مدارس میں تین ہاں۔ ہزار چار ہزار پانچ ہزار تنخواہ دیتے ہیں بس تو اگر کوئی بندہ دنیا کی خاطر پڑھنا چاہتا ہے علم دین تو کچھ بھی نہیں پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہم تو پڑھ رہے اس لیے نہیں ہم تو پڑھ رہے آخرت کے لیے آخرت کے لیے پڑھنے اسی لیے یہ سوال کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے میں بڑا بیوقوفی کی بات ہوتی ہے اسے پوچھا جائے کہ جی تم علم دین پڑھ رہے ہو تو کیا ملے گا تمہیں اس کے بعد تمہیں اس کے بعد کیا ملے گا کتنی تنخواہ پھر نوکری مل جائے گی وہ بھائی ہم نوکری کے لیے تو پڑھ رہے نہیں ہیں ہم نوکری کے لیے تو پڑھ رہے نہیں ہیں اس لیے تھوڑی سی ہمت دکھائیے ہمت دکھائیے ہمت کر کے یاد کریں بار آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں ہمت کریں پڑھیں بار بار اپنے آپ کو شوق دلائیے کہ بھائی یہ مجھے یہ آخرت کا سکہ ہے آخرت کا سکہ ہے مجھے آخرت میں کام دینا ہے ان چیزوں نے اور یہ ابھی آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے جس وقت قبر میں جا کر قبر میں جا کر آنکھیں کھولیں گی اس وقت پتا چلے گا واقعی اس پڑھنے پڑھانے کا فائدہ کیا ہوا اس پڑھنے پڑھانے کا فائدہ کیا ہوا میں صرف آپ سے شیخ موسا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا موسا رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے اندر شیخ الحدیث تھے حضرت نزی پڑھایا کرتے تھے اور ان کے بیٹے بھی مولانا ان کی بھی آپ نے سیریز وغیرہ سنی ہوں گی ہدایت الناف وغیرہ کافیہ اور اس طرح مختلف قسم کی شیخ صاحب کا جب انتقال ہوا شیخ صاحب کا جب انتقال ہوا شیخ صاحب یتیم ہو گئے تھے چار پانچ سال کے تھے یتیم ہو گئے تھے والدہ نے بڑی مشکل سے پڑھایا اور اس طریقے سے مفتی محمود صاحب مانا فض الرحمان صاحب کے جو والد صاحب تھے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اونچی شخصیت تھے تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پڑھایا اور اس طرح یہ پڑھتے رہے پھر پڑھتے پڑھاتے بڑی مشکل سے بہت تنگ حالات کے اندر زندگی گزری پڑھتے رہے پڑھاتے سارا کچھ ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا علم دین حاصل کیا جامع شفیہ کے اندر پڑھاتے رہے مسال بازی رحمت اللہ علیہ جو تھے شیخ صاحب کا جب انتقال ہوا شیخ صاحب کا جب انتقال ہوا ساری دنیا نے دیکھا ساری دنیا کو یعنی اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا شیخ صاحب کی قبر سے خوشبو جاری ہوئی خوشبو جاری ہوئی ادھر ہی لاہور کے اندر میانی شریف کے اندر ان کی وہ ہے قبر ہے میانی شریف کے اندر وہاں احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے کے اندر ہی ہے احمد لاہوری صاحب کی قبر ہے ساتھ اور ان کی بھی شیخ صاحب کی قبر سے خوشبو جاری ہوئی اور ایسی خوشبو جاری ہوئی کہ جی ایک طرف سے مٹی اٹھاتے تھے تو ایک اور خوشبو دوسری طرف تیسری طرف تیسری خوشبو پانچ لوگوں نے یہ بھی باتیں کی جی لوگ اتر ڈال دیتے ہیں اتر ڈال دیتے ہیں وہ بھائی اتر اگر ڈال بھی دیتے ہیں تو وہ کتنی دیر خوشبو باقی رہے گی کتنی دیر خوشبو باقی رہے گی تھوڑی سی دیر رہے گی نا پھر ختم ہو جانی چاہیے نا بار کھلی کا فضا کے اندر وہ ہے تو کرتے کرتے لوگ آتے تھے لوگوں نے مٹی اٹھانا شروع کر دی مٹی اٹھانی شروع کر دی اور پورے سڑک کے اوپر اندر کر کے تھی میانی شریف کے اندر اور باہر تک خوشبو ہی خوشبو ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ خوشبو شروع ہو گئی قبر سے تو آتے تھے لوگ آگے قبر کی مٹی اٹھا کے لے گئے قبر کی مٹی اٹھا کے لے گئے قبر کی مٹی مٹی ڈالنی پڑتی تھی بڑا مسئلہ بن گیا کہ جی بدات نہ شروع ہو جائے یہاں پر بدات نہ شروع ہو جائیں علماء نے دعائیں کی یا اللہ جو ہے یہ یہ چیز ختم ہو ورنہ یہاں پہ تو ہو جانا ہے تین دن تک خوشبو کا سلسلہ جاری رہا تین دن تک شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی ہم علماء میں صحیح باز کو اور حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک ہاں، جب تک میرے بیٹی میری اولاد یہ دعا نہیں کرے گی ہاں، جب تک اولاد ہاں، دعا نہیں کرے گی تب تک یہ خوشبو بن یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو علم دین کے اندر اللہ نے کیا مقام رکھا ہے اللہ نے یہ جاری کر دی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں پھر اولاد نے دعا کی بیٹے نے چار حضرت کے دعا کی اور جو ہے وہ پھر قبر یعنی مٹی دوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تو یہ تو حضرت کے حالات میں لکھا ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا قبر سے خوشبو جاری ہو گئی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا والوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے دین کی خاطر جو لگتے ہیں میرے دین کی خاطر جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں آخرت کا تو مقام ان کا آخرت کا مقام کو دنیا میں بھی ظاہر کر دیتے ہیں چند عرصہ پہلے کی بات ہے یہ تو مشہور ملتان کے اندر خیر محمد جلندری صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ خلیفہ تھے خیر المدارس والے جو ہیں خیر المدارس والے خیر محمد جلندری صاحب انہی کے اوپر خیر المدارس اس پہ انشاءاللہ وہ کچھ ملے گا جو ہم سوچ نہیں سکتے بس اخلاص کے ساتھ لگے رہیں محنت کریں اخلاص کے ساتھ لگے رہیں محنت کریں یہی پڑھنا پڑھانا میں آپ سے یہ کہتا ہوں ہم تو جو پڑھا رہے ہیں جس طریقے سے ہم ہم کیوں کہتے ہیں چلو ٹوٹا پھوٹے ہی لگے رہو لیکن لگے رہو ٹوٹے پھوٹے ہی لگے رہو لگے رہو اس کی وجہ ہے کہ چلو اپنا نام تو کم از کم لکھوا لیں نا اپنا نام تو لکھوا لیں اس چیز میں یا اللہ ہم بھی جو تھے ہم نے بھی کوشش کی تھی یہ پڑھنے پڑھانے کی اور لگے رہے لگے رہے لگے رہے مصروفیات کی وجہ سے ہم نہیں پورے طور پہ نہیں وہ بن سکے لیکن یہ تھا کہ کوشش ہم نے کی تھی جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قیامت کے دن علماء کا جھنڈا وہ تو کیا پتا ہم بھی جو اس میں شامل ہو جائیں کہ جی ہم بھی ان کے جھنڈے کے آ جائیں تو کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا تو کر سکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ساتھی کو کوئی ساتھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو نہ پڑھ رہا ہو بھائی ہر ساتھی کو پڑھنا چاہیے آپ دس سالوں میں کر سکتے ہو دس سالوں میں کرو اور یہ بھی نہیں ہے وفاق کے امتحان دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ امتحان میں نے دینے ہی دینے ہیں بھائی جب وفاق کا جو عالم ہوگا تو وہ اللہ کی نظر میں عالم ہوگا جس نے وفاق سے نہیں پڑھا ہوا وہ عالم نہیں ہوگا یہ کس نے کہہ دیا ہاں سند ہونی چاہیے سند سے مراد کاغذ کا ٹکڑا نہیں سنت سے مراد ہے کسی استاد سے پڑھا ہوا ہو اور ایسے استاد سے پڑھا ہوا جو باقاعدہ کسی جس کی جس نے باقاعدہ باقاعدہ اساتذہ سے پڑا ہوا ان اساتذہ نے باقاعدہ کسی سے پڑھا ہوا ہو اس طرح پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے سیدھی ایک نسبت چل رہی ہو جیسے حدیث کی سند ہوتی ہے اس طرح پڑا ہوا ہونا چاہیے اس لیے اب بعض علماء جس طرح ہوتا ہے ہم بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے نہیں پڑھا ہوا یہ عالم نہیں ہے وجہ یہ ہوتی ہے انہوں نے خود کتاب کو کھول کے خود بیٹھ کے پڑھ لیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی وہ ہیں تو ہماری اس میں اسناد چلتی ہیں سنت چلتی ہے ہمارے یہاں سنت چلتی ہے سے مراد یہی سلسلہ کڑی چین یہ چلے گی اور ضروری ہے حدیث کے حوالے سے بھی محدثین نے بڑا خیال رکھا اس کا بھائی فلاں فلاں سنا فلاں نے سنا فلاں نے سنا کرتے کرتے کرتے اس لیے ذرا ہمت کریں ٹھیک ہے نا ہمت کریں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم